على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا نوازی نے گرا اللہ کے حبیب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور رسالت کا اعلان کیا تو دلائل بھی پیش کیے اور موجزات کو بھی قوم اور ملت کے سامنے رکھا اللہ کا دستور اور ثابت کرنے کے لیے قوم کے لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان سے اچانک کیسے نبی بن گئے کیسے رسول بن گئے اللہ نے ان کے کلام کو نقل کیا ہے کلام پاک میں سورہ قربان کے پہلے رکو میں کیا ہو گیا ہے اس آدمی کو ہمارے ساتھ آتا تھا پیتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا اب اچانک نبی بن بیٹھا رسول بن بیٹھا تو اس نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو کام عام انسان نہیں کر سکتے اللہ و نبی کو دینے ہم انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے شکر قبر کا موجودہ آقا کو مرحمت کروایا آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے کھارے پانی میں آپ نے دھوپ کے ذرات ڈالے اور وہ میٹھا ہو گیا اس کو موجودہ کہتے ہیں آج چودہ سو ساڑھے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول آئے موجودات لے کر ہر پیغمبر اپنے ساتھ موجیدہ لے کر آیا کوئی پیغمبر موجودے سے خالی نہیں تھا حضرت صالح علیہ کی سلاط و سلام آگ میں داخل ہوئے تھے حضرت موسا علیہ سلاط و سلام اپنی لاٹھی پتھر پر مارتے تو پانی نکلتا سمندر پر مارتے تو راستہ بنتا اور ویرانے میں جاتے تاریخی میں جاتے وہ لاٹھی راستہ بتاتی اور ٹارچ کا کام کرتی روشنی دیتی ہر پیغمبر ہر رسول اللہ کی طرف سے موجودے کو دکھاتا ہے ہم جب آج اس پرفتن دور میں جبکہ ایمان کہیں چڑیا کے گھوسلے میں کہیں پہاڑ کے رات میں ہوگا اب ایمان نہ سجدوں میں دکھتا ہے نہ تلاوت میں دکھتا ہے ایمان نہ کابل میں دکھتا ہے نہ ریاض الجدہ میں دکھتا ہے پہلے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس ایمان کے ان کے تقوی کے اثرات ان کے جانوروں میں آ چکے تھے حضرت سیدنا عمر الخط رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سارے اپنے اون کو چرانے کے لیے لے کر گئے اور اس چراہ میں اس اون کو چھوڑا بھوک سے مر رہا تھا تڑپ رہا تھا لیکن ہے کہ وہ چارہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو مارا گیا پیٹا گیا جو اون چرانے والے تدبیریں اختیار کر سکتے تھے یہ ساری تدبیریں اختیار کی گئی سب بیکار ہو گئی اور جب اس کو آگے لے جایا گیا پھر جنگل آیا پھر مزے سے وہی اونٹ بغیر مار کے کھانے لگا اور پینے لگا یہ چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ جب بھوک تھی پیاس تھی تڑپ رہا تھا بلک رہا تھا مارنے پر نہیں کھایا اور یہاں بڑے شوق سے کھا رہا ہے تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ وہ جو چراہ تھی وہ اسلامی بیت المال کی چراہ المال کے مال سے بغیر امیر المین کے مال لینا شریعت میں جائز نہیں اس زمانے کا اونٹ بھی بیت المال کا مال بغیر اجازت کے نہیں کھاتا تھا جانوروں میں چرواہوں میں پتھروں میں سمندروں میں آگ میں ہواؤں میں تقوی کے اثرات سے اب ہوا میں آپ کو سیکس فیل ملے گی یہ جو مسجد کی ہوا ہے آپ ایک ریسیور لگائیں جس موبائل کے اندر ٹی وی آتا ہے اس کا آپ ایریل نیچے وہ کہاں سے دیتا ہے گندی فلمیں اسی ہوا میں اس میں امریکہ کا چینل ہے اس میں اسرائیل کا ڈانس ہے اس میں بے حیائی ہے اب آپ اینٹینا لگائیں ڈش آپ کے موبائل میں اگر فیسلٹیز ہے ایریل کھینچے تو آپ کو پتا لگے گا اس ہوا کے اندر کتنی گندگیاں ہیں وہی ہوا ہم سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں اس زمانے کی فضاؤں میں ہواؤں تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ساریہ جہاد کے اندر مصروف تھے وہ زمانہ موبائل کا اور پیاز کا انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی جو اسلام کرنے جا رہے تھے طرف بڑھ رہے تھے دشمنوں کا خطرہ وہاں زیادہ تھا اب اچانک حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک منٹ کے سمے حصے میں پیغام دینا تھا یہ پیغام نہ تو ای میل سے دیا جا سکتا تھا نہ ایس ایم ایس سے دیا جا سکتا تھا نہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا تھا آپ جانتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے راجے مہاراجے بادشاہ کبوتروں کو ٹریننگ دیتے تھے یہاں سے لے جا کر اس محل میں چھوڑ دے پھر وہ اڑ کر آتا پھر لے جا کر چھوڑ دے پھر اڑ کر آتا تب اس کو پتا لگ جاتا کہ میرا وہاں جانا اور آنا ہے تب اس کے پیر کے اندر چٹی کو باندھا جاتا تھا ہواؤں میں آقا کی اطاعت کا جذبہ تھا ہواؤں میں تقوا تھا سہارت کی پریشانی تھی اب ہواؤں کے اندر سیکس فیل ہے اب ہواؤں میں ڈسکو ڈانس ہے اب ہواؤں کے اندر گندے گانے ہیں اب ہواؤں کے اندر صحاشی کے مناظر ہیں اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے اور اچانک فرمایا یا ساری آل جبل یا ساری آل جبل صحابہ کرام پریشان بات کیا ہو رہی ہے عمان کیا ہے اور آپ کہہ رہے ساریا پہاڑ تاریا پہاڑ کیا ہے ماجرا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب سے کا مطلب یہاں تو کوئی تاریہ نام کا آدمی نہیں ہے آپ کی پہاڑ کیا ہے یہ ساریہ کیا ہے آما نے فرمایا کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جو کے اندر گئے ہوئے ہیں اور جس طرف وہ بڑھ کر جا رہے ہیں وہاں دشمنوں کا خطرہ ہے مجھے اللہ نے یہ منظر دکھایا اور حضرت ساریہ اگر محفوظ رہ سکتے ہیں تو پہاڑ کے دامن میں آ کر حملہ کریں گے وہ کامیاب ہوں گے تو اس لیے میں نے کہا یا ساریہ الجبل تو اثر یہ ہوا کہ ہوا نے میرے پیغام کو لے جا کر ساحلہ تک پہنچا دیا ہوا آگ پانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ جو مصر کی دریا نیل ہے ان لوگوں کا عقیدہ تھا گمان تھا کہ سال میں ایک مرتبہ جب تک بلی نہ چڑھائی جائے پہلے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ بلڈنگ جب تعمیر کرتے گھر بنتے ایک فلور دو فلور بکرے کو سباہ کر کر اس کے خون کے چیٹے اڑا کر لے جاتے اور یہ سمجھتے کہ اس بلڈنگ پر بلی چڑھائی جا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کو اللہ نے جب اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو ملون و مردود کر دیا وہ دو چیزیں اللہ سے مانگ کر لے آیا ہے اور دونوں بڑے خطرناک ایک یہ مانگا کہ مجھے قیامت تک میری نسل کو باقی رکھا جائے کتنے عامل آئے اور کتنے جلانے والے پلیزے لکھنے والے آئے وہ ایک کو پکڑے ایک کو جلائیں ستر پیدا ہو جائے میری نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور مجھے انسان پر قدرت دینا میں اس کے پیٹ میں داخل ہو جاؤں میں ان کی سانسوں میں ان کے خون میں مل جاؤں میں اس کی ماں بن کر چلا جاؤں باپ بن کر چلا جاؤں اچھا بن کر چلا جاؤں اور اسے غلط فہمی کے اندر مبتلا کروں رمضان کے روزے کے بارے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں کیا پوچھتا ہے میری شہری چھوٹ گئی روزہ رکھوں چھوڑوں مجھے نزلا ہے مجھے زخمہ ہے مجھے بیوی ہے مجھے بی پی ہے شوگر ہے مٹھائی وقت چھوڑنے کے مسائل پوچھتا ہے اور سولہ سید اور رجب کا جو روزہ ہے ہر کسی کو فکر ہے کہ کیسے رکھا جائے حضرت شہری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کیسے کرنی چاہیے یہ نہیں پوچھتا کہ روزہ رکھنا گناہ ہے یا اجر ہے پوچھتا یہ ہے کہ اس کے رکھنے پر کتنا ثواب ہے میں روزہ رکھ لیا ہوں شہری بھول چکا ہوں یہ پوچھتا ہے بلیہمیطان و آمان اللہ نے کہا کہ برے آمان کو مزین کر پیش کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ پاخانہ کھا لے یہ کہتا ہے یہ پلاٹون بامبے اور دہلی سویٹ کا یہ پلاٹون ہے دلّی اور بامبے اور آگرہ کے بڑے بڑے مٹھائی کے دکانوں کا وہ گوبر نہیں کہتا فلئی العمان آمان تو شیطان آمان انسان سوچتا ہے بھی لوگ کیا ہیں آئے سیم کتنے پیدا کرتے ہیں مسائل پیدا کرتے ہیں ارے اللہ کی عبادت ہی تو کر لی میں راج میں جگ لیا کیا گنا کیا دن کو ڈانس کیا دانا سونا یا آپ غیبت ریبت کی بیٹھ کر نیک کام ہی تو کیا بنگلور کی جامع مسجد میں انجیل کا بائبل کا مقابلہ کمپٹیشن قرآن ہی کا تو ہوگا اچھی بات ہے لوگوں میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا ٹی وی لگائی گئی تو کیا دیکھا ٹی وی میں قاریوں ہی کو تو دیکھا وہ ٹی وی جس پر کل تک لانت بھیجی جاتی تھی وہ ٹی وی جو کل تک شیطان کا ایجنٹ تھا وہ ٹی وی جو کل تک اسلام معاشرہ کا انمان تھا اب بنگلور کی جامع مسجد میں قرآن کے کمپٹیشن اور مسابقے میں بڑے بڑے پگڑی والے ایک آدمی خودکشی کرتا ہے ایک عورت خودکشی کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سور متفقین کے اندر انصاف فرماتے ہیں ان الابرار لفی گین و لفی گین جو نیک و کار ہیں وہ اللہ کے بلند اور بالا مقامات کے اندر رہیں گے جنت کے اور جو گنہ کار ہیں وہ جہنم کے سائز کانوں کے اندر رہیں گے دنیا کی پولیس کی لاپت لاگت سے اور ملٹری کے کبسڈی سے پیسانے سے چور اور دہشت گرد نہیں بھاگ سکتا تو مرنے کے بعد آدمی دو ہی ہوگا یا نیک ہوگا تو جین میں ہوگا اور اگر کار ہوگا تو خدا کے قید خانے سے جین میں ہوگا اور انسان انسان کے قید خانے سے بھاگ نہیں سکتا تو اللہ کے خیر خانے سے بھاگ کر وہ خودکشی کرنے والا دنیا میں کیسے آئے گا نہیں اسی کی طرح وہ آواز نکالتا ہے یہ عورت اسی کی طرح اس کے آنکھ پر آ کر بول رہی ہے اسی کے ڈھنگ سے بات کر رہی ہے یہ شیطان اس کے آنکھ میں جاتا ہے اور اس عورت کی نقالی کرتا ہے اور اس مرد کی وہ نقالی کرتا ہے تو یہ شیطان کے کارنامے رجب کا روزہ ہے سولہ سید کا روزہ ہے جمعرات کی باتیاں ہے پھول کی باتیاں ہے تقدیر تحریمہ کے مسائل داڑھی کے مسائل اور بجٹ کی نماز پڑھنے کے مسائل کوئی پوچھتا بھی نہیں کوشش آخر وقت میں آ کر سلام اور اشراف سے سورج کے شروع ہونے سے پہلے نماز کی دمکیاں ان کے بارے میں فکریں یہ سب شیطانی چال ہے یہ سب شیطانی مکر و فریب ہے وہ برائی کو دیسی کا دوبارہ پہنا کر وہ پیشاب کی بوتل کو زمزم کا لیبل لگا کر وہ جہنم کے کام کو جنت کی صنعت دے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ تیری چال اور تیرا مکر سب کو چل سکتا ہے لیکن میرے نیکو کار بندوں پر نہیں چل سکتا تو اس زمانے کے اندر ہواؤں میں سفرے کا اثر تھا دریائے تین کے اندر توہیانی آتی تھی اور مصر کے لوگ سال میں ایک مرتبہ ایک لڑکی کو کاٹتے تھے سوا کرتے تھے بلی چڑھاتے تھے تو اس کی رک جاتی تو سمجھتے کہ یہ دریا ہماری دیوتا ہے دیوی ہے اور وہ بلی مانگتی ہے پہلے پل بنتا برج بنتا تو اسے جو ہے بکرا کاٹا جاتا تھا کوئی شیطان کرواتا ہے اس سے کام کرواتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا دریائے نیل کو خط لکھا کہ دریائے نیل تو بھی اللہ کی بندی ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں خبردار لوگوں کو جو شرک کے اندر اور بد آقیدگی کے اندر تو مبتلا کرے گی یہ کسی بھی تھی اور لوگوں سے کہا کہ خبردار آپ کے بعد کوئی بلی نہ چڑھانا اطاعت اور سرما برداری اور تخبے کے اثرات سمندر کے پانی میں بھی تھے ہواؤں میں تھے پہاڑ میں تھے آگ میں تھے اور سمندر کے اندر بغیر کشتی کے صحابہ چلتے تھے گھوڑے دوڑاتے تھے تخبے کے اثرات تھے ان کی بزرگی کی سانسیں جب ہواؤں میں نکلتی تھی یہ تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے حبیب پاس آہائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اللہ پیدا کرتے ہیں فرشتہ اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے بھائی نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے داڑھی رکھ لے حلال اپنا لے حرام کو چھوڑ دے سود کھانا چھوڑ دے قرض لینا چھوڑ دے پراپرٹی بنانا چھوڑ دے ایٹ پتھر پر محنت کرنا پوجا کرنا چھوڑ دے یہ فرشتہ کہتا ہے شیطان اس کو برغلاتا رہتا ہے دیکھ علماء یہ کام کر رہے ہیں ویڈیو میں آ رہے ہیں اگر علماء کلاس کے کمپٹیشن کے اندر قرآن کے مسابقے کے اندر بڑی مسجد میں ٹی وی لا سکتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں ٹی وی رکھ کر کیا دنیا کی خبریں نہیں دیکھ سکتے اگر وہ داڑیاں رکھ کر عوام باندھ کر مسجد کے مختلف حصوں میں اسکرین لگا کر ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم نیوزی لینڈ کے اندر آسٹریلیا میں ویسٹ میں اگر میچ ہو رہی ہے سری لنکا میں تو ہم وہاں کے ٹیلی کاسٹ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے اگر ان کے خلاف کے کمپٹیشن کے اندر تصویر کشی ہو سکتی ہے اخباروں کے اندر بڑے بڑے ان ملاؤں کی تصویریں آ سکتی ہیں تو ہماری بیوی کے برتھ ڈے کے کیک کاٹنے کی فوٹو ہم کیوں نہیں لگا سکتے الحم الشیطان بخاری کی صاف روایت ہے قیامت میں ان ملاؤں کو ان شریعت کے ٹھیکے داروں کا گردان میرا رب پکڑے گا اور کہے گا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ان تصویروں میں جان ڈالو یہ بات یاد رکھنا میدان محشر میں فیصلہ ہوگا کوئی گناہ کا کام بڑا ملا کرنے سے حالات آپ کتنی آتی ہوگی بات اتنی بات تو وہ علماء بھی جانتے ہوں گے یہ مولوی ہی کو کیوں پتا ہے سب چیزیں پوچھیے ان سے آپ سکھا کر لے آئیے کہ آپ نے جو کام کیا تصویر پکڑنے کا ویڈیو پکڑنے کا ٹی وی رکھنے کا کیمرہ رکھ کر اسکرین پر ٹیلی کاسٹ کرنے کا لکھا کر سکے آئیے میں انعام دوں گا مر جائیں گے نہیں لکھ کر دیں گے وہ نماز کا یہ لکھ کر دیں گے لاہور کی کتنی رکھاتے ہیں لکھ کر دیں گے مسواک سنت ہے واجب ہے مستحب ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لکھ کر دیں گے وہ سورہ یاسین پڑھنا طریقہ ہے لکھ کر دیں گے عورت پردہ کرنا نہیں کرنا لکھ لکھائیے آپ آپ جب کر رہے ہیں یہ کام میں کہوں گا کہ مرتے مر جائیں گے اور بازار کا کفن ان کے جسموں میں لکھتا جائے گا لکھ نہیں آپ دکھا کر لائیے آپ دکھا کر لائیں گے اور وہ حالات و حدیث سے ثابت کریں گے تو ہم بھی ایک کیمرہ یہاں لگائیں گے اور جو ہے پھر ٹی وی نائن کو ادے ٹی وی کو اور یہاں جو لوکل چینل گھر کے اندر وہ جو کیبل والے دیتے ہیں ہم کہیں گے گھروں میں تم کیا کنڑا ناٹک دیکھتے ہو جمعہ کا بیان سنو حلال دکھا کر لائیے ہم کریں گے کا کام مجبوری کے اندر جیسے پاسپورٹ کی فوٹو ہے لائسنس کی فوٹو ہے آئیڈینٹی کارڈ کی فوٹو ہے ان مجبوریوں کے علاوہ اس لیے کہ ہندوستان جو ہے یہ کوئی یہاں اسلامی ماحول تو نہیں ہے اس لیے ان مجبوریوں کے اندر تصویر مشکل سے آخری حد کے اندر بھی بھی آدمی یہ سوچ کر میں پاسپورٹ میں آج تصویر بنوانے جا رہا ہوں مولانا نے اجازت دی ہے تو آپ نے کمپیوٹر والے سے کہا ذرا کوڈ بھی لگا دے ٹائی بھی لگا دے اور ذرا لمبو کی لاٹے کی ہیر یہ حرام ہے جس آخری حد تک اگر بلا پیڈمنٹ سے کام چل رہا ہے بلا پیڈمنٹ ویٹ نکلوا ہے آخری حد میں تصویر جیسے کسی آدمی کو کہا جائے کہ اس بیماری کی دوا یہ ہے کہ خود اپنے پیشاب کا ایک کترہ اس میں ملا کر تم پانی پیو اور دوا پیو اور اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی علاج نہیں اور شریعت بھی اگر اس کی اجازت دے دے تو آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ اس خطرے کی آخری حد کیا ہے یہ نہیں کہ ویڈرو کا اٹھا کر پی لیتا ہے بچتا ہے جن میں پیشاب کے خطرے تھے تو جن جگہوں کے اندر تصویر کا پکڑنا جائز ہے وہاں آخری حد میں مجبوری میں بمن سر اور بلا بلا قسم آئی جو مجبور ہو اور مستر ہو تو اس پر کوئی جبر نہیں بازار ہے جنگل گئے ڈاکو نے پکڑ لیا یہ تصویر کا اسے کھاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یہ شراب ہے پیو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے تم اللہ کو گالی دو ریاض اللہ تم نبی کو گالی دو شریعت کہتی ہے کہ فضیلت تو یہ ہے کہ تم بغیر گالی دیے کے شہید ہو جاؤ حرام کھائے بغیر شہید ہو جاؤ عظیمت ہے فضیلت ہے اور رخصت یہ ہے کہ آدمی گالی دے کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے حرام کھا کر اپنی کتنا کھائے گا کلو کا کھا لے گا دس دو کلو چار کلو سور کا گوشت آ جائے گا جتنے کھانے سے وہ بچ سکتا ہے ایک نس دو نس ایک ٹکڑا پانچ گرام دس جو آخری لمٹ ہے ایسے ہی تصویر کی جہاں اجازت ہے وہاں آخری لمٹ میں اجازت ہے یہ نہیں کہ بھائی جو ہے پاسپورٹ کے لیے ویزا کے لیے اور راشن کارڈ کے لیے اجازت ہے تو صاحب جو ہے بند کر سور کر جا رہے ہیں اور عورتیں نہا دھو کر شیمپو لگا کر بال کر اور پھول لگا کر صحیح سجائی دلہن بن کر اور رنڈی بن کر جا رہی ہے حرام ہے آج ہواؤں میں یہ جو ہے معافیت ہے ناپردانی ہے پہلے صحابہ کرام کے تقوی کا تہارت کا بزرگی کا اور ان کے خدا کے خوف کا خشیت الہی کا اثر جانوروں میں تھا ہواؤں میں تھا پانی میں تھا اور اللہ کے حبیب پاک آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا سوال کیا اللہ کے حبیب کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوا ہے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی علماء نے لکھا ہے میت کو جو دفن کرتے ہیں اگر شریع اعتبار سے اس کو دفن نہ کیا جائے شریع اعتبار کا کیا مطلب ہماری ماں ساری زندگی پردہ کرتی رہی ہماری بیوی گلوچ ڈالتی رہی پیروں میں سانس پہنتی رہی اور موت کے بعد اس کو سڑی ہوئی چوڑی گلی کے اندر کتے سور پھرنے کی جگہ ایک تو ہے دیدار عام کے لیے رکھ دیا بھیڑ بھی آ کر چہرے کو دے جس میں ساری زندگی اپنے چہرے کی پرچائی اپنے غیر محرموں سے کرتی رہی پردہ کرتی رہی آج موت کے بعد اس کے چہرے کو کھلے عام رکھ دیا گیا جنازے میں غیر محرم اس کے جسم کو اٹھا کر رکھ رہا ہے اور پھر آ کر اپنے دوستوں رہا ہے ارے کلاب کی بیوی کیا اتنی وزن ہوگی تھی اور اس کا سینا ایسا تھا موت سے پہلے بھی پردہ اور موت کے بعد بھی پردہ قبر میں کون اتر رہے ہیں چچیرے بھائی اتر رہے ہیں دیور اتر رہا ہے جس دیور کو شریعت نے کہا الحمو الموت ہر غیر محرم سے پردہ لیکن دیور اصل میں لفظ میں استعمال نہیں کرنا یہ جو ہے کافروں کی طرف سے دیا ہوا لفظ ہے کافروں کا یہ عقیدہ ہے کافروں کے ایک سب کا کہ جب سنتان اور اولاد شوہر سے نہ ملے اس کو ور کہتے ہیں ور کے معنی سنتان اور اولاد کے تو اپنی پتی سے نہ ملے شوہر سے نہ ملے تو ان کا ایک مسلک ان میں طبقہ ہے کہ وہ بھاگی یعنی اپنے شوہر کے بھائی کے بسترے میں سو کر اس سے وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے دیور یعنی شوہر کے بھائی کی سنتان اس کی اولاد یہ تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں دیکھے کہ مسلمان کہتے ہیں دو پہر دو بجے گئے ایک صاحب ایک دکاندار کے ساتھ اور کہا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے کیا کروں اب تک بھونی نہیں ہوئی یہ اصل شنکر بھوانی جو ہندوؤں کا یوتا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گاہک کو جو بھیجتا ہے وہ شنکر بھوانی بھیجتا ہے اسی سے یہ لفظ نکلا ہے بھونی اور مسلمان اس کو بے کرے اسلام کرتا ہے بسم اللہ نہیں ہوئی دعا کرے کوئی بات نہیں پالنے والی ذات اللہ ہے آج اتنا بھیج کر مجھے تلاوت کا موقع دے دیا روز دو پارے پڑھتا تھا آج تین بارے ہو گئے روز کہیں میں کئی بار میں جو ہے پانچ ہزار پڑھتا تھا آج سات ہزار ہو گئے یہ مسلمان کی زبان ہے اور کافروں چماروں کے زبان چہرے پر بل ابو سن تریرا سورہ دہر میں اللہ نے جہنمیوں کے چہرے کو فرمایا ابو سن ہم تریرا اتنی جھریا اور اتنے جھلیاں کہ ساری دنیا کی استریاں اور بات لے کر کرے تو وہ جھلیاں اور وہ جھلیاں نہ جائیں گاہک نہیں آیا چہرے پر آ گئی نماز چھوٹے تصویر تحریمہ چھوٹے اور صبح میں ہونے والا غسل بارہ بجے ہو تلاوت چھوٹے سورہ یاقین کا معمول چھوٹے سورہ واقعہ چھوٹے اشراق چھوٹے اقوامین چھوٹے تحز چھوٹے عورت سے پردہ کوئی جھلی نہیں آئے گی جلی نہیں آئے گی گاہک نہیں آیا دو بجے کوئی نہیں ہوئی یہ سب الفاظ انہیں کے لیے فیور بھی یہی ہے الحمد پردہ کرنا خبردار شوہر کا جو بھائی ہے اس سے ہزاروں مرتبہ زیادہ پردہ کرنا اس لیے کہ یہ موت ہے آقا نے کہا ہو اور یہ نہ زنا کے لیے شوہر کے بھائی اور بھابھی کے درمیان جتنے اسباب ہیں اور جتنا اوسان ہے زنا کرنا آقا نے جب موت کہا تو آقا تو جھوٹے نہیں ہیں اور آقا تو امت کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اب موت کے بعد جس بھابی نے اپنے شوہر کے بھائیوں سے پردہ کیا اب وہی جو ہے دیوت صاحب ہے اس کو جنازے سے اٹھا کر قبر میں ڈال رہے قبر کی گھاٹی کھول رہے ہیں اور ایک دم اس کا دوست آیا اور آ کر حجی میں جنازہ نہیں پڑا میری گاڑی چھوٹ گئی میرا میں نے دیدار نہیں کیا علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دیدار نہیں کرانا چاہیے اگر کرانا بھی ہے مسجد کے اندر مرد حضرات مرد کا کریں اور کسی عورت کے جنازے کا مرد نہ کریں اور وہ بھی نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کے بعد دیدار نہیں کرانا نہ جنازے کے اندر نہ قبر کے اندر اب وہ کوئی دوست وہاں سے پور سے ٹمکور سے مدراس سے آیا اس کی ٹرین رہ گئی تھی آنے میں نماز حضرت میں دیکھا نہیں ابھی اب یہ دیور صاحب ان کوئی چھونا ہی حرام تھا اب یہ اس کے چہرے کو کھول کر اس کے مرد کے ترک کو دوست کو آخری حرام کا چہرہ دکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی تسوین شریف طریقے سے نہ ہو کہ کیا شریعت کا طریقہ اگر نہ ہو تو اس کے ساتھ جو شیطان اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے اگر شریعت کے طریقے پر تسلیم ہوتی ہے تو وہ شیطان بھی مصنون ہو جاتا ہے اور اگر شریعت کے طریقے پر اس کی تصویر نہیں ہوتی جیسا کہ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے وہاں پر گیڑی کی جا رہی ہے کھجور کھایا بھائی اللہ کے بندو سامنے اس میں کسی کی ماں کی خبر ہے کسی کے باپ کی خبر ہے کسی کے دوست کی خبر ہے کسی کے اجمان کی خبر ہے کسی کے مالک مکان کی خبر ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی لاش کو اتار رہا ہے اپنے باپ کی لاش کو اتار رہا ہے یہ کھانے کی جگہ صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے ساری زندگی ساری دنیا پڑی ہے قبرستان کے اندر صدقہ اور صدقے کا مال کھانا پوری دنیا کے علماء سے پوچھو امیر کے لیے حرام ہے بھائی صدقہ کس کے لیے زکات کس کے لیے غریب کے لیے فقیر کے لیے برکت کا مال نہیں کھاؤ آدھا آدھا کھجور بانٹ کر حرام کے لطف میں ماں کی خبر کے سامنے باپ کی خبر کے سامنے کھا رہے ہیں وہ تدفین جب غیر شریف طریقے سے ہوگی تو شیطان جو ہوگا وہ دفن نہ ہوگا اب وہ نکلے گا اب اس کے نام کے وہ چرچے کرے گا گمراہیاں پھیلائے گا پیدا بھی ہوتا ہے اور دفن بھی ہوتا ہے شیطان اللہ کے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا آپ نے فرمایا ہاں آگے کے الفاظ دیکھیے آدمی میں تخوا تہارت بزرگی ہو تو میں نے کہا کہ اس کی سانسوں سے تخوے کے اثرات نکلتے ہیں آج کہتے ہیں ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنتا ہے داڑھی بڑھاتا ہے چارے دھیرا کموارا کا یہ ہو دو کا لباس یہ دل میں ایمان چاہیے خوشبو اگر ہوگی تو مہنگے کی نہیں پھول کو چھپانے سے پھول کی خوبصورتی مر جائے گی اس کا حسن چلا جائے گا مسجد کے در و دیوار کھڑکیاں دروازے بند کرو اون جلاؤ خوشبو جلاؤ یہ بند کرنے سے باہر کیا خوشبو نہیں جائے دل میں ایمان ہوگا دل میں آسان کی محبت ہوگی اس کی خوشبو ہمارے جسم پر نہیں آ رہی ہے ہماری بیوی میں جانا ہماری اولاد میں جانا ہم کرایہ دار ہیں تو مالی کے مکان میں جانا ہم مالی کے مکان ہیں تو کرایہ دار میں آنا ہمارے جانوروں میں آنا ہماری کار میں آنا ہمارے ڈس میں آنا ہماری ٹی وی میں آنا ہمارے وہ تو دور کی بات ہمارے جسم کی شرمگاہ کو چھپانے والا جو کپڑا ہے اس کپڑے میں ہمارے ایمان کے اثرات نہیں جا رہے ہیں ہمارے ایمان کا یہ سرما بھی ہے دل میں ایمان دل میں ایمان ہوگا روشنی کو چھپانے سے چھپ جائے گی ایمان چھپ جائے گا یہ صرف ایمان ہوگا کپڑوں سے تاریخ نہیں ہوگا یہ صرف ایمان ہوگا زبان سے صداقت کے بول نہیں نکلیں گے یہ صرف ایمان ہوگا امانت کے اندر امانت داری نہیں بتائے گا یہ صرف ایمان ہوگا عورتوں کے تو جسم میں حیا نہیں آئے گی عبت کا باس نہیں ہوگا یہ کیا ایمان ہے بھائی یہ کون سی ڈکشنری کا ایمان ہے صحابہ کرام کے ایمان کا اثر ان کے جانوروں میں ان کی دریائے نیل میں ان کے تالابوں میں اور ان کی ہواؤں میں ان کی فضاؤں میں اور اللہ کے حبیب پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اثر کہ جب پوچھا گیا ہمارے لباس میں ہمارے چہرے میں ہمیں قبر میں جا کر قبر کی چونچیاں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں قبر میں جا کر پسلیاں ملنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں قبر میں جا کر پاؤں سے ایک شام سرانے سے ایک شام کھاتے ہوئے آئیں گے اور نام کے پاس جب دونوں سانپ کھا کر جسم کو ختم کر دیں گے میرا رب جسم کو دوبارہ پیدا کرے گا اس منظر میں دیکھ لو ان کے بولوں میں دیکھ لو ان کو سنیما کی قطاروں میں دیکھ لو ان کے ساتھ وعدے کر کر دیکھ لو ان کے ساتھ قرض لے کر دے کر دیکھ لو ان کے ساتھ معاملات کر کر دیکھ لو ان کو مکانات کرائے پر دے کر دیکھ لو ان کو اپنی بیٹیاں بہو بنا کر دے کر یہ ایمان کے اندر ہمیں تعجب ہوتا ہے ارے اللہ ابو کو کیا ہو گیا تھا قرآن آتا ہوا دیکھ کر دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر درخت کو آتا ہوا دیکھ کر شجر حجر کو کلمہ پڑتا ہوا دیکھ کر ضرور پڑ کیا پتھروں نے نبی کو سلام نہیں پڑا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے سنے کو پیک لگا کر بیان فرما رہے تھے اور آپ نے ارادہ فرما دیا ایک جمعہ میں کہ اس سنے کو ہم کاٹ کر لکڑی کمی پر بنا لیں گے پورے مسجد کے صحابہ نے امام نے مقتدیوں نے سنا حدیث میں آتا ہے جیسے بچہ روتا ہے ماں کی بلاگی سے اور بچہ روتا ہے بھوک سے اور بیماری سے کہیں رونے کی آواز آ رہی تھی صاحب تلاش کرنے لگے آقا نے فرمایا بچہ بچہ نہیں رو رہا ہے یہ کھجور کا تلا رو رہا ہے میری گزارش سے آقا نے کہا مٹر میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا میں تیرا ٹیکا لوں گا یہ چیز ابو شہر دیکھ رہا تھا ابو جہر دیکھ رہا تھا اجوا دیکھ رہا تھا شیوا دیکھ رہا تھا تو آج ہم گناہوں کے ذکروں کے ماحول میں رہ کر ہم تعجب کرتے ہیں کیوں ابو جہل ایمان نہیں لایا کیوں ابو لہر ایمان نہیں لایا اتنی دلیلیں اس کے سامنے تھیں قرآن اتر رہا تھا نبی کے موجودے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھارے پانی کو میٹھا کر دیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے درخت رونے لگا پتھروں نے جو ہے سلام کیا گنگروں نے کلیما کا دماغ خراب تھا قارون کا دماغ خراب تھا شداد بے وقوف تھا نمرود بے وقوف تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم لکھ کر رکھ لو شکر کرو کہ آج ہمیں کوئی کافر ڈھیر جماع بتانے والا نہیں ہے ورنہ اگر کوئی پیمانہ دنیا میں ایسا ہوتا جو ہمیں فرعون بتانے کا ہوتا کوئی کمپیوٹر ایسا ہوتا تولنے کی مشین آتی ہے کہ اگر اس میں کھڑ کر تولا جائے آپ نے روپیہ دو روپئے کا سکہ ڈالا فوراً جو ہے وہاں سے پرنٹ نکلتا ہے پرنٹ آؤٹ کہ آپ جو ہے اسی پر دو کلو کے ہیں ساٹھ کلو کے ہیں اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی مشین بناتے کہ کھڑے ہونے کے بعد ہمارے ایمان کے ٹمپریچر کو وہ بتاتا ہمارے برود ہونے کو بتاتا ہمارے نمرود ہونے کو بتاتا ہمارے شداد ہونے کو بتاتا ہمارے آمان ہونے کو بتاتا ہمارے ابو جہل ہونے کو دا ہمارے ابو لہب ہونے کو دا لکھ کر رب لو کا دن ہے میرے رب کی کا و جلالت کی قسم ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا آؤٹ جو نکلے گا تھوک کے ساتھ نکلے گا کم وقت مسلمان کا نام یہ کہتا ہے محمد موسا موسا خان حقیقت میں تو ابو جہل ہے کم وقت ہارون نام رکھا ہے اور تو ہارون ہے کم وقت تو نام رکھتا ہے صدیق اور تو ابو لہب ہے نام رکھتا ہے عمر اور تو ابو لہب ہے ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں شکر ہے کہ مکے میں مدینے میں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے مصر میں موسا کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اور عراق میں ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے اس لیے کہ ان پیغمبروں کے پاس اللہ کی طرف سے لیڈ جاتی تھی جو جمعہ کا بیان سنتے ہیں یہ جو تاڑی رکھتے ہیں یہ عمر ابو بکر نام رکھتے ہیں وقت کے ہم ابو جہل وقت کے ہم اتبا وقت کے ہم شیوا وقت کے شدار وقت کے وقت کے نمرو صرف دو کام ہیں ہمارے اس وقت مسلمانوں کے دو کام ہیں السلامی ہی الجہاد آخا نے فرمایا اونچا ہوتا ہے گوشت کا اس کو کوہان کہتے ہیں اگر وہ اونچا نہ ہو پیٹ لیول ہو گائے کی بھی ہو سکتی ہے بھینس کی بھی ہو سکتی ہے وہ زیبرا کی بھی ہو سکتی ہے صرف جانوروں کے اندر اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو پیٹ کے اندر کوہان رکھتا ہے ایک پہاڑ کی طرح ابھرا ہوا حصہ رکھتا ہے اللہ کے حبیب پاک آہا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں فرمایا نہ نماز اس امت کی نشانی ہے نہ روزہ اس امت کی نشانی ہے نہ حج اس امت کی نشانی ہے کر رہا ہے اپنی خبر کے لیے کر رہا ہے وہ ضرور ہی الحاظ ہر ہر ہر مرد ہر عورت ہر بڑا ہر چھوٹا جلت کے ساتھ پینا یہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے جیسے اونٹ کی نشانی ارب اونٹ کو پالتے تھے اونٹ ان کا پسندیدہ جانور تھا نے ان کی مثال دی کہ اونٹ اپنے کوہان سے پہچانا جاتا ہے دم سے پیروں سے لمبی گردن سے نہیں لمبی گردن زیبرا کی بھی ہوتی ہے پیر زیبرا کے بھی ہوتے ہیں دم ہاتھی کی بھی ہوتی ہے پیٹ گھوڑے کا گدے کا کچر کا ہوتا ہے اونٹ کی جو پہچان ہے کہ وہ کوہان سے ہے مسلمان کی جو پہچان ہے وہ جذبہ اتہاس سے ہے جذبے اتہاس کا مطلب گیا اس کو جا کر قتل کر دیا آپ سوچ رہے ہوں گے ہندوستان سیکولر اب جمہوری حضرت جو ہے جہاد کی بات جذبہ جہاد کا مطلب یہ ہے حق کو بلند کرنے کا کام کرے باطل کو دبانے کا کام کریں سچائی پر چلنے کا کام کریں جھوٹ کو مٹانے کا کام کریں ہمارے اندر یہ جذبہ ہے ہم سچائی کے لیے کام کرتے ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں پورے مسلمان بھاڑ میں جائے یہودی بھاڑ میں جائے نسارا بھاڑ میں جائے عیسائی انگریزی پلے اور کافروں و مشرق مسلمان کے میں آپ سمجھتا ہوں کہ صرف دو کام وہاں حلف الجین و لا اللہ لیا مسلمانوں کی اسلام کی جو شناخت ہے مسلمانوں کا جو تشخص ہے ہے دو ہزار آدمی ہیں ان میں دو ملٹری والے ہیں اس کا ملٹری کا یونیفارم ہے لگے ہوئے ہیں اس کا آئیڈینٹی کارڈ ہے دو پولیس والے ہیں اس لیے کہ ان کی خاکی وردی ہے وزیر وطینہ ہی الس مسلمان ہمیشہ اسلام کے لیے سمجھتا ہے مٹتا ہے احساس حق کے لیے جان دیتا ہے باطل کو مٹانے کے لیے دش لاپ کوششیں کرتا ہے کیا ہو رہی ہے کوشش صاحب ہماری بم دلاس ہوا اور کو سڑکوں میں لا کر ہم نے یہ کیا کہ معاف کرنا یہ کسی کی تقریبی کاروائی ہو سکتی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں داڑھی والے آ گئے میڈیا میں یقیناً کوئی وہ انسانیت والا کارنامہ نہیں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہمارا مذہب اس سے کوسوں دور ہے شیر اپنی پیاس بجھانے کے لیے شیر کا خون نہیں پیتا کتا اپنی پیاس بجھانے کے لیے کتے کا خون نہیں پیتا بھیڑیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھیڑیا کا خون نہیں پیتا شوگر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے خود شوگر کا بوجھ نہیں کھاتا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جیسے انسانوں پر کم بلاس کر کر وہ ان کے خون سے اپنی پیاس نہیں بجا سکتا ان کے گوشت کے ٹکڑوں اور چینڑوں سے وہ اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا یہ کیا کہیں گے ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے رب نے کلام میرے پاس میں کہہ دیا جس نے ایک نفس کو نقصان قتل کیا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل عام کیا ضرورت بھی ہے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی عورت کو سڑکوں میں لا کر دادی کے مجسمے کے سامنے جا کر وہ برا ہوا تھا بہت برا ہوا یہ نہیں ہو یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش ہم دہشت گرد نہیں ہے ہم نے بم بلاس نہیں کیا ہمارے مذہب کے ساتھ کیا ضرورت ہے دور دور کی تاریخ تک دہشت سے ہمارا دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے نہ ہماری مسجدوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے نہ ہمارے مدارس میں یہ سبق دیا جاتا ہے تو بیکار کے سبق کو سڑکوں پر کیوں دوہراتے ہو سبق یہ پڑھاؤ سبق یہ سمجھاؤ قوم کو کبھی تم نے وہ کیا کام کیا تھا کس چیز کے بدلے کی آگ میں والے کون ہے انسان کی آبرو سے کھیلنے والے کون ہیں غریبوں بیواؤں اور مظلوموں کی عزت و آبرو کو داؤ پر لگانے والے بم بلاس کرنے والے اتنے بڑے مجرم نہیں جتنے کے ان کو اکسانے والے اور ان کو مجبور کرنے والے ہیں ان کو ننگا کرو اور ان کو دن کے اجالے میں چھاتی پر چڑھاؤ یہ تو ایسے ہی ہے ایک آدمی نے ایک آدمی پر کتا چھوڑا اور نے اس آدمی کو کاٹ کھایا اب عدالت کے اندر مقدمہ کتے پر چلے گا کتا بھیجنے والے پر چلے گا یہ ہندوستان ہے خراب ہے یہاں کتے پر مقدمہ صاحب مسٹر داس آپ نے کیوں حملہ کیا یہ یہاں بم بلاس کرنے والوں کو خام سینکڑوں مسلمانوں کو پکڑا جاتا ہے ہندوستان کی گاندھی جی کے قتل سے لے کر اندرا گاندھی کے قتل سے لے کر راجیو گاندھی کے قتل سے لے کر پوری تاریخ دیکھ لو دہشت گردی سے کوئی ہمارا سمپت نہیں ہے ہندو دہشت گردی ہے منڈی پارٹی میں جیسی نگر میں انزیر کے جو سر ملے ثابت ہوا مطابق سینا نام کی ہندو تنظیم میں کام کیا ناندیڑ کے اندر جو بم بلاس ہوا یہ بھی ہندوؤں نے کیا یہ کیوں سے کمتری کا آج مسلمان شکار ہے عورتوں کو سڑکوں پر لا کر ہاتھ میں اینٹی ٹیریر خلاف دہشت گردی علماء دہشت گردی کے خلاف جلسے کیا ضرورت ہے میں مرد ہوں تو مجھے جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب میں عورت نہیں ہوں میرا مرد ہونا کافی ہے مجھے عورت نہ ہونے کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر مجھ پر الزام لگتا ہے کہ میں عورت ہوں تب مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے نہ الزام ہے مسلمانوں کے سر نہ مسلمانوں نے کوئی ایسا کارنامہ دہشت گردی کا انجام دیا ہے یا یہ کہ دہشت گردی سے دور دراز تک اس کا کوئی سمبند ہے اس کا کوئی تعلق ہے بلکہ ہندوستان کا مسلمان دہشت گردی کا شکار ہے دہشت گرد نہیں دہشت گردوں کا نوالا بنا ہوا ہے یہ مظلوم ہے یہاں سے وہاں تک ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ آواز لگاؤ جیسے نے کا میں نے جو ہے بندوق چلائی اب مقدمہ مجھ پر چلنا چاہیے بندوق پر گولی پر اب گولی کو لے کر عدالت کے کٹہرے میں کیوں گولی تو سینے میں کیوں لگی تو ہوا جیسا یہ بے وقوفی ہے کتے پر کوئی گولی پر بندوق کی مقدمہ نہیں چلاتا کوئی بندوق پر مقدمہ نہیں چلاتا کوئی کتے پر شکاری کتے پر مقدمہ نہیں چلاتا ایسے ہی یہ جو کس کر رہے ہیں کہ شکاری کتے ہیں ان کو کس چیز نے مجبور کیا وہ سیاسی کتے جو آئی کے اندر اپنے ضمیر کا سودا اپنے ایمان کا سودا اپنے دھرم کا سودا غریبوں کی آبرو کا سودا انسان کی انسانیت کا سودا ہندوستان کے لا اور قانون کا سودا عدالتوں کے قانون کا سودا ججوں کے کا سودا جو کر رہے ہیں یہ دنیا کے ایک نمبر کے حرامی یہ آواز لے کر یہ پیغام لے کر آؤ مسلمانوں ٹیپو کے بچے گھر سے نہیں ہیں خالد بن ولید کی اولاد کرنے والی نہیں ہے محمد بن قاسم کے بھائی ہیں ہم ڈرے نہیں ہمیں دہشت گرد نہیں ہم آپ پکڑ کے جا رہے گی ہم جو ہے یہ کریں وہ کریں چائنا میں بیجنگ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اولمپک گیم ہو رہا ہے پوری دنیا اٹھا کر دیکھ لو پوری دنیا دہشت گرد نہیں دہشت گردی کا یہ شکار بن رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ کیسے جو اولمپک گیمس ہو رہے ہیں ایک مسجد کو شہید چالیس مسجدوں پر تالے اور دو سو اماموں کو گرفتار کر لیا گیا جانتے ہیں کیا جرم دہشت گرد نہیں اولمپک گیم کا پلان مسجدوں کے اندر یہ لے کر آئے تھے علماء نے امام نے مفتیوں نے کہا کہ ساتھ یہ تمہارا گیم ہے اس کا جھنڈا ہم مسجد کے میناروں پر لگائے منع کیا کہا کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے تو ایک مسجد میں لڑائی بھی اور مسجد کو ہمیشہ کے لیے شہید کر دیا گیا چالیس مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے کہ جب تم ہمارا جھنڈا نہیں لگاؤ گے ہم تمہاری مسجد میں تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے دو سو علما مدارس کے مساجد کے گرفتار کیا گیا تم کیا کہتے ہو اس جو ہے اولمپک گیمس کے جھنڈے کے بارے میں اپنے مدرسے کے دفتر احتمام میں پرنسپال کی آفس میں تم لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے مینارے پر لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے منع کیا دو سو علما کو گرفتار کیا گیا چالیس مسجدوں پر تالے لگائے گئے ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا یہ دہشت گرد کون ہے بتائیں مجھے کیا ضرورت ہے مسجدوں کا سے اگر کوئی مسجد اولمپک گیم سے جھنڈے کو لگانے سے منع کرے وہ دہشت کر دے کیا ہے دہشت گردی کی تاریخ کیا دلی ٹیلیویژن کی تاریخ کیا ہے بنیاد پرستی کی تاریخ برانس کے کسی پارک کے اندر آپ اپنی لہلا کو گرل فرینڈ کو مادر ساس برہنا کتیا بنا کر لے جائے حکومت شاباشی ہو کے ماشاء اللہ اسلام کی تہذیب میں رنگ گیا مسلمان کل میڈیا اس کو اچھالے گا حکومت الفاظ سے نوازے گی یہ وہ وطن ہے یہ وطن پر جانتار ہے فرانس کی کسی کالج میں فرانس کی کسی یونیورسٹی میں ہماری ماں ہماری بیٹی اور امت کی خدیجہ امت کی عائشہ امت کی میں ہانی اگر نقاب پہن کر جاتی ہے برقع پہن کر ہم گیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جائے دہشت گرد اپنی لہگا کو ننگی کھلاؤ فرانس گا مڈل دے گا اپنی ماں کو برقع پہناؤ تو تم دہشت گرد کیا ہے یہ دہشت گردی کی تاریخ کون سی ڈکشنری کے اندر یہ مانا نکلتا ہے کون سی ڈکشنری سے یہ مت کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے سمجھ کو اور مسلمان ہے ساتھ چپتے پھر رہا ہے تو کیوں نہیں ڈرے گا کیوں نہیں چھپے گا بلا تنا کرو پتب چلو وطن ہوا ہی حکم پت پھرو اللہ نے فرمایا یہ جھگڑے نہ کرو صاحب اختلافات نہ کرو لڑائیاں نہ کرو ایک دوسرے کا پاجامہ نہ کھینچو ناڑا نہ کھولو ایک دوسرے کو برا نہ بولو پتب چلو وطن ہوا ہی حکم اگر تم ٹوٹ جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھا ہم گزر رہے ہیں اس مرحلے سے میں نے بتایا یہ جو ہر ہرشی کی مسجد ہے مجھے کچھ آپ سے ٹھیک لینا نہیں ہے مجھے بتانا ہے کامدان سچائی پوجا کرو تم کاغذ رکھ کر پوجا کرو پہلے یہ ہوتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ جس کے پاس آتا وہ جیت جاتا اب گیا عدالت کا فیصلہ بھاڑ میں ظالم اپنے ظلم کے بل بوتے پر انفلس کے بل بوتے پر دولت کے بل بوتے پر پولیس کو خریدنے کے بل بوتے پر عدالت کے ججوں کو خریدنے کے بل جس میں کتنا کم ہے وہ سپریم کورٹ کو خرید سکتا ہے وہ ہائی کورٹ کو خرید سکتا ہے وہ سول کورٹ جس میں جتنا کم ہے وہ اتنا بڑا ہیرو ہے اور جو مظلوم ہے پولیس تھپڑے مار مار کر ڈھولے مار مار کر بندوق کی نوک پر یہ جو آج تم دیکھتے ہو اخباروں میں کہ فلاں چور نے یہ بیان دیا ہے اور آج تک ٹی وی میں زی نیوز کے اندر ایک گاڑی والے ہاتھ میں تختی پکڑ کر اور دونوں ہاتھ میں ہتکڑیاں لگی ہوئی پیر حضرت بھائی صاحب نہیں وہ ان کا بیان نہیں ہے وہ تو پولیس نے کہلوایا یہ جو بریک میپنگ کی جاتی ہے میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تنہائی کے اندر مار مار کر مار مار کر میں چور ہوں میں قاتل ہوں میں نے تلوار سے قتل کیا میں نے زہریلا انجیکشن دیا پوری رات جیسے کوئی کلام اس کو حفظ کرتا ہے کوئی بچہ نظم کو یاد کرتا ہے ساری رات جگا کر برین میپنگ کو صبح میں کرانا ہے میڈیکل مرحلے سے گزارنا ہے ساری رات مار مار کر مار مار کر جوتے مجدور ہوں میں قاتل ہوں میں نے چوری کی میں نے قتل کیا دھار دار ہاں، ہتھیار سے ابو بار بار بار بار جب کہتا ہے تو اس کے دل میں دماغ میں بچہ جب نیند میں جگتا ہے اے اس کی وکٹ گر گئی اے چار رن بنایا اے کسی نے میرے چاکلیٹ کیوں دن میں جو چیز اس کے دل میں مٹائی جاتی ہے نیند خوابی کی حالت کے اندر وہی جملے زبان سے نکلتے ہیں اب انجیکٹ تین بے ہوشی کا دیا گیا اور ڈاکٹر نے بیان کیا برین میں اپنی جان دیا انجیکشن دے کر اسے سچائی اگلوانے کی کم وقت جو ہے چالیس دن چالیس رات جوتے مار مار کر اس کو سبق پڑھاتے ہیں کہ تم کہو میں چور ہوں میں چور ہوں میں چور ہوں بھولا گزرا وہ کہتے رہنا میں چور ہوں پھر اس کے بعد انسپیکٹر گزرا کہتے رہنا میں قاتل ہوں اب اگر خاموش رہے گا سر کر لات مارے گا جو چالیس دن چالیس رات یہ سبق کے اندر شروع ہو گیا انہیں سے ختم کرے سبق کس میں کیا ہے قانون ہندوستان کا یہاں کی عدالتیں یہاں کا پولیس محکمہ یہاں کا قانون یہاں کا جج یہاں کا جو ہے لائر کرتا کا ایک یہ سب کہتے نا کہ ایک جو پاخانے کے ٹکڑے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے ان کا نیٹ ورک آپس کے اندر ملا ہوا ہے پولیس لائر سے ملا ہوا ہے لائر جج سے ملا ہوا ہے سول کورٹ ہائی کورٹ سے ملا ہوا ہے ہائی کورٹ ایسا ہوگا تو اگر کسی کی بہن کی آگ لٹے گی کسی کی ماں کی عزت جائے گی وہ آئے گا انتخاب لینے کے لیے کہ بھائی سچائی پر رہ کر یہاں قانون کا سودا ہوتا ہے یہاں جنگ کا سودا ہوتا ہے کیوں نہ میں یہ کام کروں ان دہشت گردوں کو حرام دادوں کو جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو کو جو ہے اڑایا جنہوں نے قانون کا ٹھٹا کیا جنہوں نے ایسے دہشت گردوں کو جنم دیا راجیو گاندھی کو مارا تو خود بھی تو مر گیا وہ کیا ملا اسے کی اندرا گاندھی کو جس نے مارا اس کو بھی تو ہاتھی پر چڑھا دیا گیا کیا چیز تھی تھی کی وہ کیوں انتقام کی بھاؤنا پیدا ہوئی اس میں کیا ظلم دیکھا کیا تشدد دیکھا اپنی برادری کے حقوق کیا اس میں ہوئے دیکھے یہ اصل چیز ہے یہ کتے پر یہ گولی پر یہ ایک پارٹی سیون کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کر کرٹی سیون تم چل رہی تھی ہم تم پھٹ گیا تھا گولی تم چل یہ تو دنیا کا بے وقوف بھی حساب نہیں کرتا آج ہماری سوچ وہیں پر کہ کس نے پاڑا ہندو نے پاڑا مسلمان نے پاڑا کیوں پاڑا اسباب کیا ہے عوامل کیا ہے کیوں کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے اولاد کو یقین بنانا چاہتا ہے کیوں کوئی آپ جانتے افضل گرو پر پارلیمنٹ پر حملے کا مقدمہ چل رہا ہے جانتے ہیں آپ وہ کتنے تیل کے اندر ہے وہ خبر مانگ رہا ہے وہ پھانسی سے باہر نہیں چاہتا وہ کہتا ہے میں اللہ کے یہاں جاؤں گا تو شاید اللہ مجھ پر رحم کرے گا جس پر پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا اس کو تاریخ کمرے میں تنہا کمرے میں چھوٹے سیل کے اندر پیشاب پاخانے کی جگہ رکھا جاتا ہے کتنے وہ کیا کرے گا جب دیکھے گا کہ ناحق خدا نہ کرے اگر ناحق کو چلا اور اس پر سزائے ملی اور کسی طریقے سے وہ چھوٹ گیا کہے گا کہ میں شخص پر رہ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا میری بیوی کو ستایا گیا میری اولاد کو ستایا گیا پکڑنا تھا قاتل کو لے جاتے ہیں اس کی ماں پر اس کے آبرو لوٹتے پکڑنا تھا شور کو لے جاتے ہیں اس کی بیوی کو اور اس کی بیوی کے آبرو لوٹ کر کوئی بتا تیرا پتی کہاں گیا یہ کون سا قانون ہے یہ کون سی جمہوریت ہے یہ کون سا سیکولرزم ہے ہندوستان کے اندر قانون نے دہشت گردوں کو جنم دیا ہے بم بلاس کرنے والوں کو جنم دیا ہے ان جنم دینے والوں کو پکڑو ان بڑے دہشت گردوں کو جو کرسیوں کا سودا جو زمین کا سودا جو آتما کا سودا جو ایمان کا سودا جو انسانیت کا سودا کرتے ہیں قاتل ہیں خونی ہیں ان کو پکڑو ان پر مقدمے چلاؤ شریعت کا اس کا دور دراز سے کوئی واسطہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں شریعت اخلاق کی انسانیت کی مدارس کھلے ہوئے ہیں آئما کے بیانات بند کمرے میں نہیں ہوتے خطبا کے جمعہ میں کھلے ہیں سر آئے کوئی ہندو آئے کوئی انٹیلیجنس والا آئے کوئی اسٹی والا آئے کوئی اے ڈی ایس افسر سنے بیان کہاں ہے دہشت گردی کی آواز کی تعلیم دی جاتی ہے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے اکرام کی تعلیم دی جاتی ہے احترام کی تعلیم دی جاتی ہے اور بڑوں کی تعلیم کی جوڑوں پر شفقت کی تعلیم دی جاتی ہے کوئی بات بات نہیں بزرف السینا کی الجہاد مسلمانوں کے اندر جو شناخت ہے ان کے ایمان و اسلام کی وہ جذبہ جہاد ہے وہ سے ٹکرانے کی طاقت ہے وہ حق کو ثابت کرنے کی طاقت ہے وہ ایمان اور اسلام پر وہ آقا کی زندگی پر وہ اللہ کی ذات پر مر مٹنے کی کہا ہے تو کہا ہے مسلمانوں کو ایک گھر بنانا دوسرا گرو کی خدمت کرنا اس وقت دنیا میں سب سے بڑی برش قسمت لاکھوں مانو نہ جنگل کا شیر ہے نہ کیدڑ ہے نہ لومڑی نہ توتے ہیں نہ مینا ہے نہ کبا ہے نہ راجے مہاراجا کے گھرانے سب سے بڑے خوش قسمت مسلمان کی عورت ہے ٹرافک کتنی بھی بڑھ جائے کمانا چھوڑتا کا یہ کماتا انہیں آرام سے گھر میں اے سی میں رکھی زمینوں کی قیمت آسمانوں کو چونے لگے یہ گھر بن کر اس کو دے رہا میری موت کے بعد تو آرام سے گھر میں بیٹھ کر ایک سو چالیس چینل والا ٹی وی بیٹھے تو جگہ بیٹھ کر ہی خارج کر کر چینل بدلتے رہے گا انہیں جاتی کا ٹرافک ہے اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے نہ ٹرافک کا نہ مہنگائی کا نہ سیاست دانوں کی گالیاں دینے کا نہ خرچدار کے جو ہے اس کے برس کوئی بات نہیں یہ سب کچھ کرے گا دروازے کے باہر اور گھر میں جائے گا تو دھیلا چوہا بن کر جائے گا ہاتھ جو ہے سکیڑ کر جائے گا اور کہے گا قبلہ کعبہ جو آپ کہیں گی وہ ہوگا سب سے خوش قسمت مکسی اس کے پاس واشنگ مشین اس کے پاس ریموٹ کا ٹی وی اس کے پاس کیبل کنیکشن اس کے پاس گیس کا چولہا اس کے پاس کہاں سے سب چیزیں پہلے ساری محنت مسلمان جو کر رہا ہے جوڑوں کی آرام کے لیے شادی کی اگر سولہ رسمیں ہیں ایک ایک رسم یہ عید کے دن سب کو سی کر پہنے گا تھوڑا سی میرا پیسہ بھی گزرتا ہے میری جوڑوں کو رنڈی بنا کر سارے خاندان والے گور کر دیکھنا ہٹی پینٹ کو سی کر پہنتا اور جوڑوں کو شادی کے سولہ رسموں میں ایک ایک رسم میں بھی ایک ایک رنڈی بنا کر پیش کرتا بڑی خوش قسمت کیا نیچی کی عورت آج کی معلوم نہیں پاوا لگاتا ہے کپڑے نبے نبے کام والیاں تین شفٹوں کے اندر ہائی ٹیک چولہے micro oven fully automatic machine اور یہ ایک سگنل میں گیا پسینہ دوسرے سگنل میں گیا بی سی ہو گیا تیسرے سگنل میں گیا وہاں ٹرافک پولیس والے نے پکڑ لیا چوتھے سگنل میں گیا کرائم والوں نے پکڑ اس کو کون پکڑتا ہے پکڑا ہوا جا کر اس کے سامنے سلینڈر ہوتا ہے دو کام ہیں مسلمانوں کے ایک چورو کی غلامی کرو اور اس چورو کے لیے تاج محل بند کر جاؤ نماز چھوٹے روزہ چھوٹے اللہ چھوٹے نبی چھوٹے مکے مدینے سے ناسا چھوٹے بس دو کام ہیں ایک چورو اور چورو کے رہنے کے لیے مکان اب جب یہ ریپیٹ ہو کر آیا گڑوں کا وہ جو گوٹا تھا وہ سوکھ گیا تھا آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی شہوت ختم ہو چکی تھی ایسے وقت میں گھر میں داخل ہوا ٹرافک سے جھنجٹ سے نجات پایا اور مشکلات سے نجات پایا اور زمانے کے حالات سے نجات پایا سوچا کہ چار دن آرام سے رہو بیوی کے لائق بھی نہیں کھاؤ یہ ہوگی جی عمر اب نائز ہوئے تو بچے کیا بولیں گے نوازے کیا بولیں گے وہ بڈا وہ کونے میں یہ بڈی یہ کونے میں اور بچے جب رہے انتظار کر رہے ہیں ان بچوں کی بیوی وی آ رہی ہیں کب کہ بڈا مرے گا تو اس کی جائیداد کا بٹوارا ہوگا دیکھو جی پنچ فلور میں ابھی بول کو رکھیں دیکھو مجھے پنچ فلور پر یہی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کر کیا جا رہا ہے فجر کی نماز کیوں چھوڑا اگر فجر کی نماز پڑھوں گا تو دکان میں نیند آئے گی دکان کیوں کر رہا ہے جو کو پال رہے ہیں کیوں نہیں پڑتا گاڑی چلاتے ہرے مجھے نیند آتی ہے گاڑی کیوں چلا رہا ہے ڈورو بچہ کو پال رہے ہیں بہا غلط کیا لوگ کیا کے آئی معلوم نہیں ممتاز محل شاہ جہاں کی جو تھی اتنی خوش نصیب نہیں مکسی نہیں تھی وہ میں فلی آٹومیٹک مشین نہیں تھی اس کو بھی جانا پڑتا تھا غسل خانے میں شور نہیں تھا آج کی عورت یہ رنڈیوں کی نقالی کر کر مردوں کو غلام بنا کر اتنی بڑھیا زندگی گزار خدا نہ کر جا رہا ہے اللہ اس کو کیوں دنیا دے رہا ہے اور اس کی دنیا حیثیت دنیا بالکل آرام کی زندگی سوفے صوفے پہ بیٹھ کر جاسپیٹ کی بیماری وہیں پر بھی خارج کرے گی بس چلے گا وہیں پہ کام لے کر پیشاب پہانا کرے گی اور یہ ہے کہ ساحل جو ہے غلام ہے یہ پیر دباتے ہیں اور اس کا جو ہے طرح ہوتے ہیں کتنے مرد ہیں جو بیویوں کے بندے وزیرا نے ہی آقا نے فرمایا میری امت کے مومن اور مسلمان ہونے کی مردانیت کی نشان یہ ہے وہ اسلام کے لیے مرتا ہے مٹتا ہے وار مجاہد جو روح کے گندے کپڑے دھوتا ہے اور پتھر کو گھستا ہے مٹی کو ہر مہینے کا کوئی گلی بتا دو جہاں بالو نہ ہو کوئی گلی بتا دو جہاں پر ریت نہ ہو کمبی نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے طریقے سے اسلام کی سچائی آج بنا رہے ہیں ابو جہل نے کیا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے موجودے کو دیکھا ہوگا قارون نے حضرت علیہ السلام و سلام کی لاٹھی کے کیا مجلے کو دیکھا ہوگا ہر ایک طریقے سے نبی نے جو باتیں حدیث میں فرمائی بالکل وہی باتیں لائف ٹیلی کاسٹ کے ساتھ ابو جہل ابو لہ ادبا شیبا کفار مکہ منافقین مدینہ میرے رب کی قدم اسلام کی حقانیت کی علامتیں آج ہمارے یہاں پہ شریف میں راشٹریف حضرت ضرور ہے حل میں جنون آئندہ انتہیا بلا عزت ویاتی آباد کی وقت جب فرشتے آئیں گے اور ایک وقت وہ آئے گا لاحق ایمان ہوں ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے آپ کلمہ کافر کو جنت میں لے جاتا ہے لیکن اس وقت وہ جو آئے افراد نے بتایا کہ مومنوں کا ایمان ایمان لانے والوں کا ایمان ان کو نہ پا لائن کو رب تک ایمان ہوا مسلم ان کو کوئی ایمان اس کے نفس کو نہیں بچا پائے کیا ہے مطلب آقا نے فرمایا قیامت کی چھ نشانیوں میں ایک نشانی بھی اگر ظاہر ہو جائے گی اس نشانی کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے صاحب اکرام نے عرض کیا ان چھ نشانیاں کیا ہیں حدیث کے اندر اس کی لمبی تشریح ہے ایک ہے زمین کا جانور آ جانا فلا ہونا آنکھ کا آنا یہ ہے وہ ہے ان میں سے بڑی نشانی آنکھوں سے دکھتی ہے کیا ہے سورج کہاں سے نکل رہا ہے مشرق سے نکلتا ہے اور ڈوبتا کہاں ہے مغرب میں ڈوبتا ہے جہاں ہم قلعہ ہے جہاں رک کر کر ہے مغری ہے حدیث میں آیا کہ سورج قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا کتنی کھلی نشانی لیکن اصل مانتی ہے اس بات کو کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلے مرد بچہ جنم دے دودھ پلائے عقل مانتی ہے بکری انسان کے بچے کو جنم دے انسانی عورت بکری عقل مانتی ہے لیکن آج سائنس نے اس کو پکا ثابت کر دیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی جو ناسا کمپنی ہے وہ آسمانی سیاروں پر سورج پر سوہل پر فشتری پر اور ندیخ پر عطارت پر چاند پر محنتیں کر رہی ہے سورج کے بارے میں سہیو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ہم چولہا جلاتے ہیں تو تیل ختم ہو جاتا ہے گاڑی چلاتے ہیں کو لانچ کیا ایک ایک دن ایک بات کہنے لگے یا کبھی پانی تھا یا کبھی جانور تھا یا انسان کے سائے کے جیسا کوئی زمین ایک ایک بات ایک ایک دن وہ فوٹو دیتے گیا یہ بولتے وہ دیتا گیا گیا وہ لیتے دیتے کہ یہاں جانور تھا یا کبھی گرف اگا تھا یا کبھی پانی کا نام و نشان تھا یا کبھی دریا تھا کیسے کیسے کیسے کیسے اچانک مریخ میں ہیں ایک عجیب و غریب خبر تھی جی۔ یہ جو سورج گرہن چاند گرن آج جو ہو رہا ہے سورج گرہن اس کے بعد کب ہوگا سائنس اس کو بتا سکتی اس لیے کہ وہ اپنی رفتار سے گھوم رہا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گرہن لگ گیا یہ آڑ آ جاتا ہے اب کتنے برس کے بعد کون سے ٹائم میں آئے گا وہ سائنس دیکھ سکتی ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے ایک ہوائی جہاز ہندوستان سے نکلتا ہے جدہ پہنچتا ہے تو ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ ساڑھے چار گھنٹوں کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اسی طریقے سے سیارے اپنی رفتار سے دوڑتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے سو سال بعد کتنی مدت کے بعد کون سا سیارہ آ جا رہا ہے میرا آج چاند سورج گرن ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ چاند گرن اور سورج گرن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر جزوی نہ ہو زیادہ گرہن لگے تو سلاط الخصوف اور سلاط الخصوف چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنا اتنا ثابت ہے حدیثوں کے اندر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ باہر نکلنا حاملہ عورت کا سبزی کاٹنا یا حاملہ عورت کا چلنا گرنا میں بات بتاتا ہوں بعض چیزیں شریعت سے صاف طور پر نہیں بتائی گئی ہیں مطلب یہ کہ اس میں کوئی اس میں صرف یہ ہے کہ تم سورج کی رنگ کی نماز پڑھو یا چاند رنگ کی نماز پڑھو من ہندا من آیت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے دوسرے احکامات نہیں بتائے گئے ہوا کر کرتی آتا نماز پڑھتے زلزلہ آتا نماز پڑھتے آندھی آتی نماز پڑھتے ایسے ہی سورج گرہن اور چاند گرن کی نماز ہے وہ بتائیں گے کبھی ہم آپ کو اور پانی کی نماز سے تناسب کا اس کے بھی ہاتھ آتے ہیں یہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے بات چیزیں بعض عورتوں کی تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں ان کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور میڈیکل جو ہے گورنمنٹ سے اور ڈاکٹروں کی زبان سے کوئی تعلق نہیں عورتوں کے تجربے ہوتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر سبزی کاٹے تو آئے دار بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تجربے اگر کوئی عورت تجربے کو تجربہ سمجھ کر اپنا بھی ہے اس کا شریعت سے بخاری سے قرآن کے سورہ بکرا سورہ عال عمران سے کوئی ٹیکس نہیں چلو بھی ہماری بڑی عورتوں کا تجربہ ہے ہم ٹھیک ہے سبزی نہیں کاٹیں گی اور اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گی اور اس میں تو ہے ہی کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں چاند گرن اور سورج گرن تو لہذا ہم قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے توبہ کریں گے ٹھیک ہے لیکن عقیدہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا یا ایک آقا کے زمانے میں جب سورج گرن ہوا تھا تو اسی وقت آپ کے صاحب جاتے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو مکے والوں نے مدینے والوں نے کہا کہ یہ جو گرہن لگا ہے نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے آقا نے فرمایا کسی کے وفات اور پیدائش سے چاند اور سورج گرہن کا تعلق نہیں ان ہوگا آیا اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ یہ بتاتا ہے اس سے بڑے سورج کی روشنی میں چھین سکتا ہوں کبھی میں تیری ایمانداری کو غریبی میں نہیں بدل سکتا تیری جوانی کو بڑھاپے میں نہیں بدل سکتا تیری آنکھوں کی بینائی کو ادے پن میں نہیں بدل سکتا تیری فخر و غرور اور تکبر کو میں فقیری میں نہیں بدل سکتا اتنا بڑا سورج ساڑھے پانچ ہزار سینٹی گریڈ حرارت ٹمپریچر دینے والا اور کئی ارب سال سے جلنے والا میں چاہوں تو اس کی روشنی کو چھین لوں میں چاہوں چاند کو بے نور کر دوں اور تجھے بلڈنگ سے نکال کر اپارٹمنٹ سے نکال کر میں تجھے سلم میں نہیں نکال سکتا میں تجھے پہلوانی کے پوجے سے نکال کر نرسی گھوم کے اندر تان توڑا کر جسم کی ہڈیاں خیمہ بنا کر نہیں رکھ سکتا ان کا حما ہے لہذا عورت اگر یہ سوچ کر عقیدے سے ہٹ کر بات باتیں بڑوں کی ہوتی ہیں اگر وہ بڑوں کی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو یہ سوچ کر اگر کوئی عورت کر لے تھے وہ ماہر فلکیات تھے کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے اور بلاد میں وہ فلکیات کے ماہر تھے وہ ملیشیا انڈونیشیا کی جو ورلڈ کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے ہم نے ایک مرتبہ انہیں فون کر کے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ حاملہ عورت یہ اس وقت چاند اور سورج کے گرہن پر اگر کوئی چیز کاٹے تو حمل پر اس کا اثر پڑتا ہے بچہ اچھا ہنسنے لگے مولانا صاحب آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے اس کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں وہ الگ چیز ہے چاند گرن سورج گرن پر کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے کبھی اثارت نہیں چلا جاتا ہے کبھی پردیش نہیں چلا جاتا ہے کبھی جو ہے کسی کی کوئی اڑنے لگتا ہے ستارہ اس کا انسان تو ٹھیک ہے میڈیکل کے حساب سے انہوں نے کہا اور شریعت کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت نے مرد اور عورتوں کو کوئی خاص حکم نہیں دیا سوائے شام گرہن اور سورج گرہن کے نماز کے بڑوں کی کچھ باتیں لینے کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کا شوہر دکان کھولنے گیا تو اس کی بیوی نے کہا نہیں کہ ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی دکان کو جاتی ایک روٹی سستا کر دے جاؤ حالانکہ حدیث میں حکم نہیں ہے کہ دکان کھولنے سے پہلے تم روٹی دو کسی کو چائے پلاؤ لیکن چلو یہ قرآن حدیث سے بات ٹکراتی نہیں ہے بڑوں کی بات لے لیتے ہیں خیر و برکت کے لیے تو لیا جا سکتا ہے تو ایسے ہی چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات ہے بڑوں کی بات لینے کی حد تک عقیدے اور میڈیکل دلیل سے ہٹ کر اگر کوئی احتیاط بڑوں کی بات لے کر جو ہے یہ عمل کرتا ہے تو عمل کر سکتا ہے لیکن عقیدے کو پیش کرتا ہے تو اس کو یہ عقیدے کو توڑ کر اسے ثابت کرنا چاہیے تو بہرحال یہ سورج کو پہچاننے کے لیے خرید تو نہیں جا سکتے جو سیارہ ہزاروں میل دور جاتا ہے وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے سورج کو پہچاننے کے لیے پلیٹ فارم انہوں نے مریخ کو بنایا مریخ پر انہوں نے اپنے جو ہے ناسا کے انہوں نے راکٹ کو لانچ کیا پھر وہاں اس کے کیمرے پھرنے لگے روبوٹ ملنے لگا وہ تصویریں دیتا کبھی درخت نما پتھر کی فلاں فلاں کی دیتے دیتے اس میں جو ہے جولائی کے مہینے میں اس میں اطلاع دی کہ یہ جو مشرق کی طرف جا رہا ہے یہ میرے پیٹ کے پیچھے بکری ہے یہ سامنے لوگوں کی طرف سے بکری آپ کے پیٹ کے پیچھے جو ہے وہ مشرق ہے تو یہ مریخ ہے اس کا جو چلنے کا راستہ ہے وہ اس طرف ہے تو اس میں تصویریں وہ اپنی اس کی رفتار کو بھی بتاتا ہے اور مقام بھی بتانا ہے تو اس نے جو تصویریں دی اور کی جو رفتار بتائی تو اس نے بتایا اس کیمرے نے روبوٹ نے کہ مشرق کی طرف اس کی رفتار اب دھیمی ہو رہی ہے اب سست جیسے گاڑی کو نیوٹرل کر دیا جائے آف کر دیا جائے تو اب وہ جو پہیوں کی حرکت جتنی رہتی ہے اتنا جائے گی کہ گاڑی رک جائے گی تو اس روبوٹ نے اطلاع دی کہ مشرق کی طرف یہ اب سست پڑ چکا ہے رک جائے گا انیس جولائی کو جولائی جو انیس گئی اس انیس جولائی کو رک گیا ہو اور رک کر جب گاڑی رکتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً کو پیچھے کی طرف ایک جھٹکا دیتی ہے ہر گاڑی رکنے کے بعد پیچھے کی طرف جھٹکا چاہے تیز ہو چاہے ڈاؤن ہو لیکن رکتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ پیچھے کی طرف جھٹکا ایسے پیچھے جھٹکا لیتی ہے مری جو مسجد کی طرف سفر کر رہا تھا پوری رفتار کے ساتھ انیس جولائی کو جو رکا تو جو چھٹکا لیا تو الٹی مشرق کی طرف مغرب کی طرف وہ جو ہے وہ گھومنے لگا وہ اتنی قوت کے ساتھ گھوما کہ سپتمبر کے انتیس تاریخ تک وہ ادھر جاتا رہے الٹا اس, اس کی سمت کی جانے کی مشرق کی اور جو رکا تو جھٹکا لیا اس جھٹکے میں اتنی طاقت تھی کہ بیس پر نو ستمبر تک یہ جولائی آخری ایک پہلے آگست آج اگلے مہینے کے بیس پر نو تاریخ تک یہ الٹا جاتا رہے گا کیا پتا چلا کہ جو سیارے آسمان کے اندر سفر کر رہے ہیں ان سیاروں پر ایک وقت وہ آئے گا کہ ان پر حرکت ان کی رفتار خوش پڑے گی اور ایک وقت یہ رکیں گے اور رکیں گے تو جھٹکے کے ساتھ واپس یہ پھریں گے تو جیسے مزید ایک سیارہ ہے اٹارت زحل مشتری چاند یہ بھی سیارے ہیں اسی طریقے سے سورج بھی ایک سیارہ ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مریخ رک کر مشرق کی طرف جانے کے مغرب کی طرف لوٹ کر آیا ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج اپنی رفتار جو اس کا ایندھن ہے وہ جلتا ہے تو کسی سے جلتا ہوگا اس میں گیس ہوگی بم ہوگی جو بھی ہو وہ جلتا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ ایندھن کم پڑ جائے گا تو سست ہو کر اس کی رفتار جھٹکا لے گا بجائے مشرق کے وہ مغرب کی طرف چلنا شروع کر دے گا اسے الٹا تو پھر اس وقت وہ آئے گا کہ مغرب سے سورج جو ہے شروع ہوگا جس کو حدیث کے میں آقا نے فرمایا قیامت کی چھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے آج نے اسے صحیح ثابت کر دیا اس وقت آپ ناسا کو فون کر کر پوچھے مغرب سے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج اپنی قوت ختم کر کر رفتار کو چھوڑ کر وہ جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف جائے گا تو پھر جو وہ طلوع ہوگا الٹا مغرب سے طلوع ہوگا جس کو آسان فرمایا قیامت کی بنیادی چھ نشانیوں میں سے ایک نچالی یہ ہے شام پینے والے ہیں